ابو دردار رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالی جیسے کوئلہ ہو تو اللہ نے ان کے دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا یہ جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو انیس